کتاب نیلم اونٹ کتاب اور جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا اے کاش مجھے میرا نام اعمال نہ دیا گیا ہوتا اور اس دن جس کا صحیفہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ بدبخت اور نامراد ہوگا اور شدت حزن و ملال کی وجہ سے کہے گا اے کاش میرا نام اعمال مجھے نہ دیا گیا ہوتا اور مجھے میرا حساب معلوم نہ ہوتا اے کاش دنیا میں جو مجھے موت آئی تھی اس کے بعد میں زندہ نہ کیا جاتا